نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے عورتوں کو تو ویسے ہی کمزور کہا جاتا ہے مرد بھی کوئی سورما کوئی نہیں ہے سر کا درد پٹک کے زمین پہ مار دیتا ہے گردے کا درد تڑپا کے رکھ دیتا ہے خلق الانسان انسان انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے پھر اگر ہم اور تھوڑا قرآن پاک میں اپنے بارے میں تحقیق کریں کہ ہم چاہیں جو ایک اور آئے ہمارے سامنے آتی ہے خلق الانسان من میں کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے تو یہ دو چیزیں آگے سامنے ضعیف ہے جلد باز ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز ملائیں وہ کیا نو انسان اکثر شعین جگالا غصہ بہت کرتا ہے یہ انسان بہت غصے والا جھگڑے والا کمزور کمزور کو جلدی غصہ آتا ہے نا تو ہے ہی کمزور ادھر سے جلد باز ہے اب ایک اور چیز ساتھ میں لائیں انسان کفورا نا شکرا بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ تکفر نہ اب نے کہا یا معاشر النساء شرم نسا النار اب نے کہا اور ہو اللہ کے نام پہ خوب خرچ کیا کرو میں تم سب سے زیادہ دو زخمی دیکھتا ہوں اس میں تھا آپ نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا تو عورتوں سے بھرا پایا اور جنت کو دیکھا تو فقیروں سے بھرا پایا تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں کا تک فرملا عشیر ناشکری ہے ناشکری ہے اور قرآن ہم دونوں کو ہی بنا رہا ہے تھوڑا سا اس میں زیادہ ہے کوئی کم مرد بھی کوئی نہیں ہے اللہ ہم دونوں کو کہہ رہا کان السان کفورا تو انسان مرد اور دونوں کے لیے کہ تو ناشکرا ہے تو اب ایک ساتھ اور ملا دیں ضعیف جلد باز غصے والا نہ شکرا ایک اور ساتھ ملا دیں کان جہولا مصیبت یہ ہے کہ جاہل بھی ہے آپ تو ناراض ہوں گے کہ ہم تو سارے پڑھے لکھے ہیں ساری یونیورسٹی پڑھے لکھوں سے بری پڑھی اب میں کیا کروں اللہ ہی کہہ رہا ہے وہی جاہل اور میں کہتا تو پھر آپ ناراض ہوتے اللہ مجھے بھی جاہل کہہ رہے آپ کو بھی جاہل کہہ رہے ظلم ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اچھا چلو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ آتا ہے ہمیں کچھ آتا ہے تو اس کی کیا اس کا کیا معیار ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رما تم من العلم اللہ خلیلہ ہمیں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے یعنی جو شدت ان الفاظ میں نا اوتی تم کلیلا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم علم تمہارے پاس تھوڑا علم ہے لیکن جو الفاظ لائے ہیں ان میں ایسی شدت ہے کہ اس کو اردو میں اتنی شدت میں منتقل کرنا کم از کم میرے بس میں تو ہے نہیں کوئی یو پی والا کر لے شاید میرے بس میں نہیں جو شدت اس میں کہ تم بالکل ان پڑھ ہو تمہیں کچھ آتا ہی نہیں تو اتنے بڑوں پروفیسر کو کو کہہ دیا جائے آپ تو کچھ آتا ہی نہیں ہو تو سر سجے کر پاؤں تک آگ بگولا جائیں گے مگر میری زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھتے آپ کیا کہہ رہے مجھے کچھ آتا ہی نہیں تو اب اس اللہ کی اس بات کو تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کریں انسان جو جانتا ہے وہ محدود ہے جو نہیں جانتا وہ لامحدود ہے اور انسان کا علم محدود اس لیے ہے کہ اس کے پاس اسباب محدود ہیں اور اسباب سے زیادہ اس کے پاس زندگی محدود ہے گنی چنی چند سال ہیں اس میں آپ کیا کریں گے اعظم گڑھ کے انڈیا کے ایک ڈاکٹر مجھے ملے انگلینڈ میں وہاں کی کسی ایگریکلچر یونیورسٹی سے پڑھ کے وہاں گئے تھے پھر انہوں نے وہاں پی ایچ ڈی کی اور ان کا مقالہ وہاں کی ایگریکلچر جو تھی یونیورسٹیاں وہاں اس قابل تھا کہ اس کو وہاں نصاب میں شامل کیا گیا ایسے قابل آدمی تھے ان کی ایچ ڈی تھی ایک کیڑے پر جو جڑ کو کھاتا ہے انہوں نے کہا جی میری زندگی کے پچیس سال ایک کیڑے پہ لگ گئے ہیں اور پورا فنکشن ابھی اس کا بھی معلوم نہیں ہوا تو انسان کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں یہ سب دعویٰ کر سکتے ہیں میں آپ سب کو جانتا ہوں کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ساری میڈیکل جانتا ہوں میں ساری باٹنی جانتا ہوں میں ساری فزکس جانتا ہوں میں ساری کیمسٹری جانتا ہوں یہ دعویٰ تو ویسے جھوٹ ہے اس لیے کہ ہم مجبور ہیں ہمارے پاس زندگی تھوڑی اسباب تھوڑے ہوئے پھر ایک اور چیز کہ ہم اس جہان کا جز ہیں اور جہان کل ہے اور جز اپنے کل کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا ناممکن ہے یہ آنکھ دعوی کہ میں سارے انسان کے وجود کو سمجھ سکتی ہوں تو یہ پاگل پن کی بات ہے تو کیسے دعویٰ کر سکتی تو تو خود اس میرے وجود کا ایک حصہ ہے تو کیسے دعویٰ کر سکتی کہ میں سارے وجود کو جانتی ہوں ہم اس کائنات میں ہماری حیثیت جیسے جیسے مطلب میں کوئی فزکس تھوڑی سی پڑھی تھی جو ایف ایس سی تک پڑھی تھی اس کے بعد تو بھول بھلیاں ہو گئیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ایٹم اس دنیا میں ناقابل دید ہے نہیں دیکھ سکتے مفروض آیا کہ ایک سینٹی میٹر کا دس کروڑ ہے اگر ہم اس دنیا سے باہر نکل جائیں اور پھر بڑی بڑی مائکروسکوپ اور بڑی بڑی دوربینوں اور بڑی بڑی خوردبینوں سے ہم انسان کو ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ڈھونڈ سکتے کہ انسان اس کائنات میں ایک ایٹم سے زیادہ وجود نہیں رکھتا جیسے ایٹم اس زمین میں ایک اتنا حقیر وجود ہے کہ جو دیکھنے کے بھی قابل نہیں نہیں دیکھ سکتے ہم باہر چلے جائیں تو اس کائنات میں اول تو زمین ہی نہیں نظر آئے گی کیونکہ اتنی بڑی یہ کائنات ہے جس میں صرف تین فیصد حصہ روشن ہے ستانوے فیصد میں روشنی کوئی بھی جو تین فیصد روشن ہے اس میں جو یہ گلیکسیز گردش کر رہے ہیں جو ستارے گردش کر رہے ہیں اگر ہم ہر ستارے کا کوئی ایک فرضی نام رکھتے ہیں کوئی نام ہیں جیسے چاند سورج مریخ پلوٹو ہم نے نام ہیں زہرا اتارو زہر مشتری تو ہم سب کا کوئی نام رکھ دیں پھر ایک دفعہ گننے کے لیے ہر ستارے کو ایک سیکنڈ دیا جائے چاند سورج مشتری زہر اتارو نقشوں پلوٹو ایک سیکنڈ ایک ستارے کو دیں گے تو صرف تین فیصد میں جو کائنات گردش کر رہی ہے اس کو صرف گننے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت ہے تو تین سو خرب سال کے سال میں ناسا یہ ناسا والوں کی میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں تو میں تو کوئی اسٹرانگ کو اتنا زیادہ نہیں جانتا تو تین سو خرب سال تو گننے کے لیے چلی اور ابھی جب ہم گئے پچھلے سال اس سے پچھلے دفعہ تو وہ وہیں ہیوسٹن میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے وہاں ہمارے پاکستانی بھی ہیں بنگلہ دیشی مسلمان سائنسدان بھی اس میں کام کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب ایک اور کائنات ڈسکور ہوئی ہے جس کی فزکس کیمسٹری بالکل جدا ہے اس وقت تک جو انہوں نے دیکھا تھا آخری ستارہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں وقت لگتا ہے وہ چودہ ارب لائٹ ایئر ہیں چودہ ارب سال چاہیے روشنی کے روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ سفر کرتی ایک سال وہ کوئی چھتیس خرب میل سفر کرتی ہے یہ ہم نے وہیں حساب لگایا تھا وہیں بیٹھ کے اس ستارے کو ناپنے کے لیے چھتیس خرب میل ایک سال میں روشنی سفر کرتی ہے اگر یہ روشنی چودہ ارب سال سفر کرے تو تب جا کے اس کی روشنی زمین پہ پہنچتی ہے تو اس میں سے اگر کوئی آج امان کھڑا ہو جائے دیکھ لے کہ یہ ذرا یونیورسٹی کہاں ہے اور اس میں پروفیسر صاحب کہاں ہے وہ تو سے بھی نیچے چلے گئے کہ اللہ ہمیں ایک چیز منوانا چاہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو اور تمہارا اللہ سب کچھ ہے تمہارا علم تجرباتی ہے اور تمہارے اللہ کا علم حقیقی ہے تمہارا علم مشاہدے کا ہے اور مشاہدہ آنکھوں سے ہے اور آنکھ ہم ہر وقت غلط دیکھتی ہے اور تمہارے اللہ کا علم خطا سے پاک ہے تجربوں سے پاک ہے وہ اللہ کی اسی طرح ذات میں ہے جیسے اللہ اپنی ذات میں احد اور موجود ہے ایسے اس کا علم اس کی ذات میں اسی طرح موجود ہے اس کا علم خطا سے پاک ہے انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کائنات میں اپنے لیے خود فیصلے کر سکے اپنی زندگی کی راہیں طے کر سکے یا اپنے علم سے اپنی زندگی کا مقصد پہچان سکے ہمارے پاس اتنا علم نہیں کہ ہم اپنے علم سے زندگی کا مقصد پہچان سکیں زندگی کا سب سے بڑا سوال اور سب سے اہم سوال کا جواب زرعی یونیورسٹی کے علم میں کوئی نہیں ہے میڈیکل کالج کالج اور ٹیکسٹائل کے علم میں کوئی نہیں ہے پوری دنیا کا علم اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور میں آگے کہاں جا رہا ہوں میرا انجام کیا ہے کیا موت مٹا دیتی ہے یا آگے بھی کچھ ہے اس سب پر انسانی علم خاموش ہے اور بتاؤں زندگی کسے کہتے ہیں موت کسے کہتے ہیں اس کے دو سو جواب ہیں دو سو جواب اور ایک جواب بھی ایسا نہیں جس کو عقل کہے کہ یہ ٹھیک انسان کو اتنے بڑے آسان سے سوال میں اٹکا پڑا ہے زندگی کیا ہے موت کیا ہے اس کا جواب اللہ کی قسم کسی کے پاس کوئی نہیں دیکھ نہیں سکتے تو اللہ کا علم اٹل اور ہمارا علم تجربہ لنا اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے پاس علم جو مجھے دکھاؤ تو کس علم پر میرے علم کی مخالفت کر رہے ہو مطلب میں ایک پی ایچ ڈی بورڈ کو مشورہ دینا شروع کروں کہ آپ درختوں کی پلانٹیشن یوں کریں اور مرزا جا کے مسلح سنبھالو کیا کرو تو یہ اللہ ہمیں تسلیم کروانا چاہتا ہے کہ میرے بندے اور بندیوں تمہیں کچھ پتا نہیں زندگی کسے کہتے ہیں اور زندگی کا مقصد کیا ہے میرے علم کے تابع ہو کے چلو اگر منزل چاہیے اگر منزل تک پہنچنا ہے تو میں اپنے آپ کو میرے علم کے سپرد کرو آپ سارے یہاں پروفیسر پڑے پڑھے پی ایچ ڈی اگر پیٹ میں درد ہو تو آپ کیا کہتے ہیں میں تو بہت بڑا ہوں میں خود اپنا علاج کر لوں گا اب کہتے ڈاکٹر کو بلاؤ گے ڈاکٹر اشرف سے ملو جائے اور ڈاکٹر اشرف سے کوئی مقدمہ پڑ جائے خاص خاصہ وہ میں بڑا ڈاکٹر ہوں میں خود ہی عدالت میں نمٹ لوں گا وکیل بلاؤ اور ڈاکٹر صاحب کی اور گھر کی دیوار گر پڑے وہ کہیں گے میں خود بڑا ڈاکٹر ہوں میں دیوار بھی ٹھیک کر لوں گا نہیں مستری بلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں جس علم میں ہم نہیں جانتے ہم اس میں خود بخود دوسرے کے محتاج ہو جاتے ہیں ذرا بتانا ذرا بتانا تو اللہ یہ کہتا ہے میرے بندو تم زندگی کا مقصد تو جانتے نہیں ہو تو اس میں میرے علم کے محتاج بن کے چلو جو راہ بتاؤں اس پہ چلو تو انسانی علم کم تھوڑا ہے اور تھوڑے علم والا کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا پر اللہ ہمارے علم کے خلاف جب چاہے کر دے سوری دنیا کا علم کیمسٹری اس بات پر متفق ہے کہ آگ میں جائے گا تو جلے گا کیمیکل ریئیکشن ہے اور اسی اسی علم کی بنیاد پر آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا اور فرشتوں کو بھی آج تک یہی دیکھنے میں کو ملا ہے کہ آگ نے جلایا ہے لہذا ان میں بھی ہلچل ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا جبریل دائیں طرف آ گئے پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام درمیان میں جا رہا ہے ہے جا رہا ہوا میں اڑتے ہوئے نہ اس کو کچھ کہہ رہے نہ اس کو کچھ کہہ رہے اللہ اللہ میرا مجھے کافی ہے آخر اس سے صبر نہیں ہوا وہ پوچھ بیٹھے کوئی مدد کی ضرورت کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں خود آیا ہوں کہ پھر مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت کوئی اما علیہ کا فلا میری ضرورت اور ان کو تو بے قراری لگی ہوئی آج تک جبریل نے بھی یہی دیکھا ہے جو آگ میں گیا جلا تو کہنے کے تو اللہ سے تو مانگ لو ادھر پانی کا فرشتہ مسترد کہ ادھر ووٹ ہیلیاں اور میں آگ بجا پانی برسا دوں آگ بجھا دوں ہوا چلا دوں نہ ادھر توجہ نہ ادھر توجہ اور جب انہوں نے کہا اچھا، اللہ ہی سے مانگو تو ارشاد فرمایا کیا میرا حال نہیں جانتا کیا مطلب تھا ممکن ہے مجھے جلانا چاہتا ہو میں اس کی منشا کے خلاف کہیں مانگنا بیٹھوں نہیں بعد القضاء یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے رسول نے مانگی ہے اے اللہ اپنے فیصلوں پہ مجھے راضی کر دیں ہم تو راضی نہیں تھے اللہ کے فیصلوں یہ کیا کر دیا ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو اس مصیبت کے لیے اور وہ ہے ہی نہیں تو جب آگ کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ آگ بجھا دیتے اللہ پیچھے پھینک دیتے اللہ آگے پھینک دیتے نہ آگے پھینکا نہ پیچھے پھینکانا آگ کو بجھایا آگ کی کیمسٹری بدل دی رکونی بردن سلام ٹھنڈ ہو گیا ایسا زوردار امر آیا کہ آگ نے ایسے ہاتھ پھیلائے جیسے ماں اپنی باہوں کو پھیلاتی اپنے سوم بچے کی اور یوں لا کے ڈھیر میں بٹھایا جیسے ماں بچوں کو انگھوڑے میں لٹا دیتی ہے اور آپ کی ساری باٹنی فیل ہو گئی کیمسٹری فیل ہوئی یا باٹنی فیل ہو گئی وہ جبریل آئے اور ایک پر مارا وہیں فوراً ایک انار کا درخت نکلا اور پھلدار ہو گیا کسی بوٹ کو بلائے نا مجھے یہ کر کے دکھایا یا وہ یہ کہے کہ یہ ہو سکتا ہے سوری باٹنی کو اللہ نے ایک جھٹکے میں توڑ کے رکھ دیا نکلا کلو کھاؤ اور دوسرا پر مارا پانی کا چشمہ نکال دیا اور اللہ نے آپ کو شفاف کر دیا یہاں تک کہ وہ بات جو قرآن اس کی جانی دشمنی بتا رہا ہے وہ بھی کہے بغیر میں رہ نہ سکا رب کا یا ابراہیم یہ آزر پکار اٹھا ارے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے کیا زبردست ہے تیرا رب تو آپ کی تو کیمسٹری بھی گئی بڑھنے بھی گئی اب اب مجھ آ رہے ہیں آگے سمندر پیچھے فرعون اللہ نے ساری فزکس کو توڑ کے رکھ لیا کبھی پانی بھی جم کے کھڑا ہوتا ہے باہر لاٹھی مار سمندر پر تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ کہتے لاٹھی مار فرون کے سر پر ان کا سمندر پہ لاٹھی مار تو مزر احسن کہہ سکتے تھے اللہ سمندر پہ مارنے سے کیا ہوگا ادھر مروا فرون کے سر پہ نہیں نہیں انبیاء اللہ کے کے کے علم تابع ہو چلتے ہیں ہم پہ سو سال کی انگریز کی حکومت نے اللہ کے علم کے بارے میں شک ڈال دیا نہ اللہ کو جانا نہ اس کے محبوب نہ اس کے علم کو جانا تو مسئلہ السلام نے ماری لاٹھی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس کی فزکس کو توڑ کے رکھ دیا فن فلک البحر سمندر پھٹا کیسے پھٹا کلو العظیم پانی اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے ریت کے ٹیلے ہوئے ریت کے ٹیلوں کی طرح اور بارہ راستے ہر قبیلے کو ایک ایک راستے میں ڈال دیا اب وہ سارے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اور وہ ساتھ والوں کا کیا بنا پتہ نہیں گزر والوں کا کیا بنا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر بڑے بڑے سوراخ کر دیے پانی کے اندر کھڑکیاں کھل گئی ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے باتیں کرتے جا رہے ہمارے علم کو اللہ جب چاہے توڑ کے رکھ دے ہمارے تجربات کے خلاف کر کے رکھ دے تو ساری دنیا کی جینیٹک سائنس کو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام پہ آ کے فیل کر دیا وہ پاکیزہ بچی جس کو کسی غیر محرم نے دیکھنا تو درکنار ان کا سایہ بھی کبھی نہیں دیکھا مسلمان عورت کے لیے پردہ ہے ہاں، ایک بتاؤں اللہ نے پورے قرآن میں صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے اور کسی عورت کا نام نہیں لیا علیہ السلام سے بند ناستا کا آپ ذرا غور کریں کہیں بھی آپ کو حضرت مریم کے نام کے سوا کسی کا نام نہیں ملے گا اور مریم علیہ السلام کا نام اس لیے قرآن میں واضح ہوا ہے کہ ان ان پر تہمت لگ گئی ایک تہمت لگی ادھر اللہ پہ تہمت لگی ادھر ان پہ تہمت لگی اللہ پہ تہمت لگی کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ بن مریم میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے اپنے اوپر قمت کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام واضح کیا باقی سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا جہاں بھی نام آیا خامد کی نسبت سے امراۃ فرعون یہ نیک عورت ہے اللہ نے اس کے نام کو بھی چھپایا اللہ تعالیٰ کہتا آسیہ تو کیا فرق پڑتا تھا امراۃ العزیز گورنر کی بیوی یہ بری عورت ہے اللہ تعالیٰ کہتے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا تھا نہ اچھی عورت کا نام ظاہر کیا نہ بری عورت اثر نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر آیا ایک کا تو ان کا بھی نام نہیں بتایا چپ کیسے اشارہ فرمایا تو اس پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عورت کا نام بھی پردے میں دیکھنا چاہتے ہیں نام بھی بلا ضرورت ظاہر نہ کیا جائے تو جس ذات کے نام کو بھی چھپانے کو پسند کیا گیا ہو اس کے لیے چہرے کھولنے کی کہاں سے گنجائش نکلے گی پردہ تو ہوتا ہی چہرے کا ہے وہ ہمیں شیطان نے الٹی پٹی بڑھائی پردہ تو دل کا ہوتا ہے اب دل تو پہلے ہی پردے میں ہے وہ تو پہلے ہی پردے میں ہے تو دل کا پردہ کیا ہوا اور اگر یہ کہ نیت ہوتی ہے تو پھر روٹی بھی دل سے ہی آدمی کھا لے پانی بھی دل سے ہی پی لے پڑھائی بھی دل میں نے پڑھ لیا سو جائے پڑھائی تو دل کی ہوتی ہوگی کتاب میں ٹھپ کے رکھ لے پڑھائی تو دل کی ہوتی ہے اور روٹی تو دل کی ہوتی ہے پانی تو دل کا ہوتا ہے یہ شیطان نے چکر چلا دیا تو حضرت مریم علیہ السلط والسلام کو انسان نے چھوا تک نہیں اور جگری لائے اور ایک دم ڈری ایک کونے میں تھی اعوذ بالرحمن کا ان کنت تقیا اللہ کی پناہ کون ہو کیسے آئے کہیں نما انا رسول ربک میں فرشتہ ہوں میرے پاس کیا لینے آئے ہو لے احد اللہ کے غلام من سکیا آپ کو بیٹا ہونے والا ہے توبہ توبہ توبہ توبہ اما یقین غلام کیا یہ ہو سکتا ہے لم ينفسني بشر میری تو شادی نہیں ولم اکو بغیہ اور میں نہیں میں بدکار نہیں تو اولاد کے آنے کا حلال راستہ ہے نہیں حرام کے میں قریب نہیں جا سکتی تو مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے ساری دنیا کی جینیٹک سائنس اللہ نے پرزے پرزے کر کے اڑا دیا کہ ابھی ہوگا ابھی ہوگا ہی کوئی نہیں السلام آگے بڑھے بڑھے بڑھے یہ آپ کرتا دیکھ رہے ہیں کرتے کی آستین کو یہاں سے پکڑا تو زمانے کی آستینیں ویسے بڑی چوڑی چوڑی ہوتی تھی تو آستین کو یہاں سے پکڑا جسم کو ہاتھ نہیں لگایا آستین کو پکڑا اور پھونک ماری پھونک پڑی آستین میں اور نو مہینے کا بچہ تیار ہو گیا ساری سائنس فیل ہو گئی وہاں سے بھاگی درختوں کے جھنڈ میں آئی بیٹا ہو گیا اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی لئی تنی مت تو وکن اللہ وقت تو نسیم منسی ہے مر جاتی بھلا دی جاتی کس منہ سے شہر جاؤں گا پھر جبریل آ گیا لا تحزنی کہ جعل ربک تحتک سریا فوزی الیک بجدع النخل تساقط علیک رطبا جنیا فقلی بشری وقرعی عینا فاما ترین من البشر احد فقول انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا کا خبر نہیں جاؤ بچے کو لے جاؤ اور جو کوئی تم سے کہے نا کہ یہ کیا کیا آپ کو کہنا میرا روزہ ہے بچے سے بات کرو بنی اسرائیل روزے میں بول نہیں سکتے تھے وہ سچ بھی بولیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ امت ایسی ہے لاڈلی یہ جھوٹ بھی بولیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا بچہ گود میں شہر میں شور اٹھا یہ کیا کیا مریم یہاں رختا ہے روم میں کھانا ابو کہ میرا میں کیا کیا پہ انگلی رکھی اور پھر یوں کیا ادھر بات کرو میرا روزہ ہے ایک دم غصے سے پھٹ پڑے کئی من کا نفل مقد سبیا تجھے اپنا جرم چھپانے کا سلیقہ ہی نہ آیا یہ اصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی پنگوڑے میں ہے لیکن یہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کیا ہی تھا تو کسی سلیقے سے چھپاتی تو صحیح کہتی بچے سے بات کرو یوں کہتی میری شادی ہوئی ہے چپکے سے شادی ہوئی ہے ان میں شور مچ رہا کہ ایک دم حضرت علیہ السلام معصوم چند گھنٹے کا بچہ اگلی سائنس ٹوٹے عبد اللہ کتاب وجالنی مبارکن وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون اتنی لمبی تقریر کی اس اسلام میں اللہ کا بندہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب کتاب والا وجعلنی نبیہ نبوت والا وجعلنی مبارکا برکت والا وعوصانی بالصلاة والزکاة نماز اور زکات لانے والا جب تک میں زندہ ہوں وبرم بیالدتی ماں کی خدمت کرنے والا ولم یعلنی جبارا عصیہ مجھے نافرمان نہیں بنایا السلام علی مجھوم ولد ویوم اموت ویوم ابعث حیا یہاں تک تقریر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی اور بہنوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے علم کے تابع ہو کے چلو تو اللہ کا علم زندگی کی ایک منزل بتاتا ہے وہ دنیا کو گزرگاہ بتاتا ہے ہمارا علم دنیا کو منزل بتاتا ہے اللہ دنیا کو مسافر خانہ بتاتا ہے ہمارا علم دنیا کو ہمیں گھر بتاتا ہے اللہ کا علم دنیا کو امتحان کی جگہ بتاتا ہے ہمارا علم ہمیں دنیا کو عیش و نشاط کی جگہ بتاتا ہے غموں کا گھر بتاتا ہے ہم دنیا کو آپ خوشیوں کا جہن بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم اس کائنات کے فنا کا اعلان کر رہا ہے لاکھوں فلسفر آئے جو یہ کہتے چلے گئے کہ یہ ابدی جہان ہے ہمیشہ رہے گا اسی طرح دستور نظام زندگی چلتا رہے گا لیکن نہیں ایسا نہیں ہے اللہ اس کائنات کو توڑے گا فتح تمام یہ آسمان ٹوٹے گا اور وہ عید مدت یہ زمین ٹوٹے گی وہ عید سجرت سمندروں میں آگ لگے گی وہ عید سیرت ریوا ریزا کر دیے جائیں گے ساری کائنات کا نظام اللہ توڑے گا درم درم کرے گا ساتوں زمین آسمان کو موت کے ہاتھ کو ساتھ اتار کر کیا جبریل مکائیل اسرافیل حتیٰ کہ اسرائیل آخری ہوگا آج اس کی بھی ٹانگیں کانپیں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا مر جائے جبریل اور مکائیل مورخہ بائیس اکتوبر سن دو ہزار ایک حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام زرعی یونیورسٹی میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے عمل کا ترازو تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد federal B area Karachi phone number چھ تین سات صفر آٹھ ایک تین یا علمی کیسٹ گھر الفرقان مارکیٹ بن مقابل جہانگیر پارک مسجد سال دکان نمبر چار بی پریڈی اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر سات دو تین سات صفر آٹھ سات